دعوت و تبلیغ کا اصل الاصول حقیقت یہ ہے کہ آیت قتال یا آیت جزیہ کا مضمون لا اکراہ فی الدین کی مذہبی آزادی سے متعارض نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے غلطی سے سمجھ لیا ہے بلکہ وہ صرف اس آزادی کو جو ابتداً بلا شرط عطا کی گئی تھی ایک ضابطہ اور ایک اصول کے تحت لے آتا ہے اول اول جبکہ مسلمان ضعیف تھے اور ان میں وہ خدمت انجام دینے کی قوت پیدا نہیں ہوئی تھی جو امت وسط اور خیر امہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ ان سے لینا چاہتا تھا مسلمان صرف لکم دینکم ولی دین ہی نہیں کہتے تھے بلکہ لنا آمالونا ولکم ولاکم بھی کہتے تھے ان میں اتنی قوت نہ تھی کہ دنیا کو مفاسد اخلاقی سے بزور پاک کر دیں اور فتنہ و فساد کا نام و نشان مٹا دیں اس لیے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر دونوں ایک ہی طریقے پر ہوتے رہے یعنی جس طرح رسول کریم اور آپ کے پیرو لوگوں کو توحید کے اقرار رسالت کے اقرار یوم آخر کے اعتقاد اور نماز کی اقامت کی دعوت دیتے تھے اسی طرح زنا چوری قتل اولاد قول زور قطع طریق اور صد ان سبیل اللہ وغیرہ سے بھی صرف نفرت دلانے اور زبان سے روکنے ہی پر اکتفا کرتے تھے لیکن جب مسلمان کمزوری اور بے بسی کی حالت سے نکل گئے اور ان میں اپنے مشن کو عملی جامہ پہنانے کی طاقت آ گئی تو مذہبی آزادی کا یہ اصول تو اپنی جگہ بدستور قائم رہا کہ کسی شخص کو زبردستی مسلمان نہیں منایا جائے گا لیکن یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ جہاں ہمارا بس چلے گا وہاں لوگوں کو بدکاری اور شرارت فتنہ و فساد اور اعمال منکرہ کے ارتکاب کی آزادی ہرگز نہ دی جائے گی بس اس وقت امر بالمعروف کا دائرہ نہیں انل منکر سے الگ ہو گیا نہیں انل منکر میں تو دعوت و تبلیغ کے ساتھ تلوار بھی شامل ہو گئی اور اس نے نظام دنیا کو فتنہ و فساد سے پاک کر دینے کا بیڑا اٹھا لیا خواہ دنیا اس پر راضی ہو یا نہ ہو لیکن امر بالمعروف کے دائرے میں وہی لا اکراہ فی الدین اور ما انتا علیہم بجبار کا اصول برقرار رہا ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اسلام کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت میں وہ دنیا کے لیے اللہ کا قانون ہے دوسری حیثیت میں وہ نیکی اور تقوی کی جانب ایک دعوت اور پکار ہے پہلی حیثیت کا منشا دنیا میں امن قائم کرنا اس کو ظالم و سرکش انسانوں کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچانا اور دنیا والوں کو اخلاق اور انسانیت کے حدود کا پابند بنانا ہے جس کے لیے قوت اور طاقت کے استعمال کی ضرورت مسلم ہے لیکن دوسری حیثیت میں وہ قلوب کا تزکیہ کرنے والا ارواح کو پاک صاف کرنے والا حیوانی کثافتوں کو دور کر کے بنی آدم کو اعلیٰ درجے کا انسان بنانے والا ہے جس کے لیے تلوار کی دھار نہیں بلکہ ہدایت کا نور دست و پاکا انقیاد نہیں بلکہ دلوں کا جھکاؤ اور جسموں کی پابندی نہیں بلکہ روحوں کی اسیری درکار ہے اگر کوئی شخص سر پر تلوار چمکتی ہوئی دیکھ کر لا الہ الا اللہ کہہ دے مگر اس کا دل بدستور ماں سوائے اللہ کا بتقدہ بنا رہے تو دل کی تصدیق کے بغیر یہ زبان کا اقرار کسی کام کا نہیں اسلام کے لیے اس کی حلقہ بگوشی قطن بیکار ہے دین حق تو خیر بڑی چیز ہے دنیا کی معمولی تحریکیں بھی جن کا منشا محض دنیاوی مقاصد کا حصول ہوتا ہے اپنی کامیابی کے لیے ایسے پیروؤں پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو صرف زبان سے ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوں مگر دل سے ان کے معیت نہ ہوں بدل غیر مخلص اور جھوٹے پیروؤں کو لے کر آج تک کسی تحریک نے کامیابی کا منہ نہیں دیکھا ہے اور یقیناً ایسے گوشت پوست کے لوتھروں کو لے کر جو صداقت کی روح سے بالکل خالی ہوں کوئی شخص دنیا کے میدان مسابقت میں قدم رکھنے کی جرت اور فوز و فلاح تک پہنچنے کی امید نہیں کر سکتا پھر بھلا غور کرو کہ جس دین کے پیش نظر دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی فوز و فلاح ہو جو دین نیت اور اعتقاد کو عمل کی بنیاد قرار دیتا ہو جو دین خلوص اور صداقت کی روح کے بغیر عمل کی کوئی قیمت نہ سمجھتا ہو جو دین تمام عالم بشری کی اصلاح کی عظیم و شان تحریک لے کر اٹھا ہو اور جس کی تحریک نے دنیا میں وہ کامیابی حاصل کی ہو جو آج تک کسی تحریک کو حاصل نہیں ہوئی کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اپنی دعوت کا کام تلوار کی گونگی زبان کے سپرد کرتا کیا یہ ہو سکتا تھا کہ یہ وہ خلوص و صداقت کو چھوڑ کر مجبوراً اطاعت اور بیچارگی کے اقرار پر قناعت کرتا کیا وہ ایسے پیرو حاصل کر کے مطمئن ہو سکتا تھا جن کے دل خدا کے خوف سے خالی مگر تلوار کی حیبت سے معمور ہوں کیا ایسے بزدل اور بودے آدمیوں کو وہ کوئی وزن دے سکتا تھا جو محض جان بچانے کے لیے کسی عقیدے کو جس کی صداقت کے وہ قائل نہ ہوں قبول کر لیں اور اگر وہ ایسا ہوتا تو کیا اسے وہ کامیابی حاصل ہو سکتی تھی جو اس نے فی الحقیقت حاصل کی انسان کی فطرت کو خود اس کے فاتر سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اس نے اپنے حکیمانہ کلام میں جگہ جگہ اس مضمون کو نہایت بلیغ انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اپنے رسول کو طریقے طریقے سے بتایا ہے کہ عقلیم دل کو فتح کرنے کا صحیح اور مؤثر طریقہ کون سا ہے چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ہاں میمس سجدہ ترجمہ اے پیغمبر نیکی اور بدی برابر نہیں ہے تو بدی کو اس طریقے سے دور کر جو بہت اچھا ہے پھر دیکھ کہ جس کے ساتھ تیری دشمنی ہے وہ تیرا گرم جوش دوست بن جائے گا دوسری جگہ فرمایا سورہ آل عمران ترجمہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تو ان کے لیے نرم دل بنایا گیا ہے ورنہ اگر تو درست کلام اور سنگ دل ہوتا تو وہ تجھے چھوڑ کر الگ ہو جاتے ایک اور جگہ دعوت اسلام کا طریقہ بتایا کہ سورہ نحل ترجمہ انہیں اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ واز اور پند کے ذریعے بلا اور بحث ایسے طریقے پر کر جو بہترین ہو اس نرمی اور حسن کلام کی یہاں تک کی کہ کفار کے معبودوں اور پیشواؤں کو برا کہنے سے بھی روک دیا سورہ انعام ترجمہ تم ان کے معبودان باطل کو جنہیں یہ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں گالیاں نہ دو ورنہ وہ جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دیں گے